بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ اللہ واشدُن محمدَندُرسول صلابۃ اللّہ وسلم علیہ اصحابه ومن اهتدى علصاب واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین و مشاہدین اس سے پہلے بدعات کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھنا اور یا قوی کہنا یہ دین کے اندر بدعت ہے آج ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے اس موضوع کے حوالے سے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ دراصل سر پر نہیں بلکہ ٹوپی پر رکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ٹوپی اتنی اونچی اور بڑی ہوتی ہے کہ ان کی انگلیاں ٹوپی ہی پر رہ جاتی ہیں اور ان کی انگلیاں سر پر نہیں لگتی ہیں جی ہاں تو بہرحال بتایا گیا تھا کہ یہ چیز بدعت ہے دین کے اندر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے آج بھی سلام پھیرنے کے بعد ہی سے ایک بدعت سے متعلق ہماری مختصر گفتگو ہوگی اور یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے ملکوں میں کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں جو نمازی ہوتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا اس کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی دین کے اندر بدعت ہے مسافہ انسان کب کرتا ہے ملاقات پہ کرتا ہے اور جب سفر سے واپسی ہوتی ہے تو انسان معانقہ بھی کرتا ہے یہ سب مصنون ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے جانا اور نماز پڑھنے کے بعد دائیں بائیں کے لوگوں سے مسافہ کرنا یہ چیز نہیں ہے دین کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو بدعت قرار دیا یہ چیز کیا ہے دین کے اندر بدعت ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت شریعت سے نہیں ملتا ہے اور اللہ سور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے من عمل عمل النفا وردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے ہے وہ مردود ہے یہ عمل ہمارے نبی کا نہیں تھا صحابہ اور خلفۂ راجدین کا نہیں تھا کہ اسلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں لوگوں سے مسافہ کرتے رہے ہوں ایسا نہیں ہے انسان سلام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور بائیں طرف تو تمام لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں اور اس طریقے سے نمازی بھی شامل ہوتے ہیں تمام لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اس لیے دوبارہ ان کو سلام کرنا یا مسافہ کرنا یہ قطان صحیح نہیں ہے ملاقات کے وقت انسان مسافہ کرتا ہے یہاں انسان نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے اور ملاقات کے لیے نہیں گیا اس لیے یہ چیز اس کے لیے صحیح نہیں ہے بدات ہے ہاں اگر کوئی آدمی سفر سے آیا ہے اور وہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے گیا جو سفر سے واپس آیا اور پھر اس کے بغل اگل بغل کے لوگ ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد وہ مسافہ بھی کر سکتا ہے اور معانقہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ سفر سے واپس آیا ہوا ہے اور اسے بھی ملاقات ہو رہی ہے لیکن یہ کہ آدمی ساتھ میں جا رہا ہے اور اس طریقے سے سلام پھیرنے کے بعد پھر دائیں اور بائیں کے لوگوں سے مسافہ کرنا تو دونوں کے اندر فرق ہے ایک آدمی مسافر تھا سفر سے واپس آیا ابھی ملاقات ہو رہی ہے تو اسی صورت میں وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ مسافہ اور معانقہ دونوں کر سکتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ پہلے اسکار پڑھ لے سلام پھیرنے کے بعد کے جو اذکار ہیں اور اس کے بعد مسافہ وغیرہ کرے معانقہ وغیرہ کرے تو یہ آدمی ایسے حکم میں شامل نہیں ہے یہ بات ان لوگوں کے تعلق سے کہی جا رہی ہے جو لوگ نہ سفر سے آئے ہوں اور نماز ساتھ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے جو ہے معانقہ کر لیے مسافہ کیا تو یہ چیز کیا ہے دین کے اندر بدعت ہے صحابہ وغیرہ سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے یہ چھوٹی بہت مختصر سی گفتگو تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد ول علیہ و صاحب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ